وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين اور یہ قرآن افترا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں یعنی اتاری گئیں اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے اس میں کوئی بات شک کی نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ اے نبی اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل یعنی اس جیسی ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو بلکہ ایسی چیز کی تکزیب کرنے لگے جس کو اپنے ہاتھ علمی میں نہیں لائے اور ہنوز ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے اور آپ کے رب تعالیٰ اے نبی فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن حکیم ایک لاجواب اور بے مثال کتاب ہے اس میں اعجاز قرآن پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس جیسا قرآن پیش کر سکے نہیں بلکہ اس پر بھی قادر نہیں کہ اس کی ایک صورت جیسی ہی کوئی صورت بنا لائے یہ اس کے دعوے فصاحت و بلاغت کی بنا پر ہے قرآن کا اختصار اس کی شیرینی اور دنیا اور آخرت کے لیے نفع دینے والی معنی کثیرہ پر مشتمل ہونا ان چیزوں کو کوئی دوسری کتاب پیش نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات اور اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں اکیلے اکتا ہیں مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کے ساتھ مشابہت کیوں کر پیدا کر سکتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس جیسی تحریر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی انسان کا کلام ذرا بھی اس سے میل نہیں کھا سکتا اور پھر یہ کہ قرآن وہی کہتا ہے جو سابقہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں البتہ سابقہ الہامی کتابوں میں جو تحریف و تبدیلی ہوئی ہے اس کو اجاگر کر دیا گیا ہے اور احکام حلال و حرام کو کافی اور شافی طور پر بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کے ہونے میں ذرا شبہ نہیں کیا جا سکتا اس میں گزشتہ زمانے کی خبریں بھی ہیں اور آئندہ زمانے کی پیشن گویا بھی ہیں ماضی اور مستقبل سب باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور لوگوں کو اس راستے پر چلایا گیا ہے جو بالکل صحیح اور پسندیدہ ہے اللہ کا اور اگر تم کو اس کے من جانب اللہ ہونے میں یعنی اللہ کی طرف سے آنے کے بارے میں ذرا بھی شک ہو اور یہ غلط خیال تمہارے دل نشین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ خود ہی بنا لیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تمہارے ہی جیسے بشر ہیں اگر وہ ایسا قرآن بنا سکتے ہیں تو تم میں سے قابل ترین کوئی آدمی کیوں نہیں بنا سکتا چنانچہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس جیسی بس ایک ہی صورت پیش کرو جو قرآن جیسی بلاغت اور اختصار و معنویت رکھتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے اب تم دنیا بھر کے انسان و جنات سبھی مل کر کوشش کر دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ گویا انہیں چیلنج کرتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ ہے تو آؤ اس چیلنج کو قبول کرو تنہا نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں مل کر اس کے بعد ایک دوسرا اس سے بھی زبردست دعویٰ ہے کہ یہ سن رکھو کہ تم کبھی اس پر قادر نہ ہو سکو گے یہ بات بھی ہم ابھی سے کہہ دیتے ہیں کہ تمام جنات اور انسان بھی اگر جمع ہو جائیں کہ ایسا ہی کوئی قرآن بنا سکے تو ہرگز نہیں بنا سکتے خواہ اپنے لیے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بنا لیں پھر اس دعوے کو دس صورتوں تک بھی محدود کر کے کہا گیا جس کا ذکر اول سورہ حود میں ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے اچھا تو پھر اس جیسی دس ہی صورتیں تم بنا کر لے آؤ پورا قرآن نہ صحیح اتنا ہی صحیح اللہ تعالیٰ کو تم نے چھوڑ دیا تو دوسرے سب کی تم مدد لے سکتے ہو سچے ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے پھر اس سے بھی نیچے اتر کر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے تو زیادہ نہیں ایک ہی صورت پیش کرو سورہ بقرہ جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی ایک صورت ہی کا چیلنج ہے اور یہ بتلا دیا گیا ہے کہ تم کو ایسا کرنے پر قدرت نہیں ہے تو سنو اگر تم نے ایسی آیتیں پیش نہ کیں اور پیش کر بھی کہاں سکتے ہو تو پھر عذاب دوزخ سے بچو حالانکہ فصاحت تو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کا خاص کمال سمجھا جاتا تھا ان کے اشعار اور قصائد جو کعبے کے دروازے پر آویزہ کر دیے گئے تھے ان کے کمال بلاغت کا ثبوت ہیں لیکن اللہ نے جو قرآن پیش کر دیا کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کو چھو بھی نہیں سکا چنانچہ اس کی بلاغت اور حلاوت اور اختصار اور افادہ و کمال کو دیکھ کر جو ایمان لے آیا وہ لے آیا کیونکہ انہی فصحا و بلغا میں ایسے نقطہ رس اور صاحب فہم بھی تھے جنہوں نے قرآن کی بلاخت کا لوہا مان لیا اور سر جھکا دیا اعتراف کر لیے کہ یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہو سکتا ہے جیسا کہ موسا علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر جو اپنی جادوگری میں اکتائے زمانہ تھے بول اٹھے کہ موسا کا یہ مظاہرہ اسائے سحر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی گئی ہے جس سے یہ معجزہ ظاہر کر سکے یہ جادو نہیں اس لیے یقیناً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ کوئی صاحب فن ہی کسی فن کے کمال کو سمجھ سکتا ہے اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب کہ طب نے کمال درجے کی ترقی حاصل کر لی تھی اور مریضوں کے علاج میں ماہرین طب اپنا کمال دکھا رہے تھے ایسے وقت میں مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دینا بلکہ اللہ کا نام لے کر مردوں کو بھی زندہ کر دینا ایسی چیزیں ہیں جن کے آگے کسی علاج و دوا کی کچھ نہیں چل سکتی چنانچہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر انسان ان پر ایمان لے آ سکیں اور مجھے بھی جو قرآن دیا گیا ہے اس کے متعلق میں بھی امید کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر اس کی صداقت کو مان لیں گے البتہ ان میں سے بعض نے جو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے تکزیب کرنا شروع کر دی یعنی اس کو جھٹلا دیا لیکن اس کی کوئی دلیل نہ لا سکے اور یہ ان کی جہالت اور ان کی بے وقوفی کی وجہ سے تھا اسی قسم کا جھٹلانا اپنے پیغمبروں کی سابقہ قوموں نے بھی کی تھی تو اب ذرا تم نظر دوڑاؤ کہ ان جھٹلانے والوں کا کیسا برا حشر ہوا جو محض اناد اور ضد و ہردرمی کی بنا پر جھٹلا رہے تھے تو اب اے قریش کے مشرکوں اور کافروں اس قرآن کا اور ہمارے پیغمبر کا انکار کرنے والوں ان کا حشر دیکھ کر عبرت پکڑو چنانچہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ تو ایمان لے آئے اور قرآن سے مستفید ہوئے اور بعض جو ایمان نہیں لائے وہ کفر کی موت مر گئے ان لوگوں کو اللہ خوب جانتے ہیں جو ہدایت کے مستحق ہیں انہی کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور جو گمراہ کر دیے جانے کے قابل ہوتے ہیں ان کو بھٹکنے دیتے ہیں اس عمل میں اللہ تعالی انصاف والے ہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے